ان ربك هو اعلم اعلم بمن ضل عن سبيله وهو بالمهتدين بے شک آپ کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں